السلام علیکم students welcome to lecture thirty of the operating systems course I hope you are all doing well in your studies and in your personal lives if you recall last time we finished a discussion on deadlocks in computer systems ہم نے جو آخری لیکچر میں بات کی تھی وہ پرائمریلی جو تین میں سے ایک ٹیکنیک ہے ڈیڈ لاکس کو ہینڈل کرنے کی اس کی ڈیٹیل میں بات کی تھی ابھی جب ریویو کریں گے لیکچر کو تو اس میں زیادہ ڈیٹیل میں میں دوبارہ بتا دوں گا ریکیپ کر لوں گا کہ اس لیکچر میں کیا کیا تھا پھر لاسٹ لیکچر کے اینڈ میں میں نے کہا تھا کہ اب ہم ایک اور ٹاپک کو شروع کریں گے we'll switch gears as the سے and we'll start discussing the topic of memory management اور اس میں دو بیسیکلی چیزیں کریں گے ایک تو میمری مینجمنٹ جنرلی دیکھ لیں گے کیا ہوتی ہے پھر دیکھیں گے کہ ورچوئل میمری کیا ہوتی ہے تو تقریباً آٹھ سے دس لیکچرز جو اگلے ہیں وہ ہم میمری مینجمنٹ اور ورچوئل میموری پہ ہی لگائیں گے آج بالکل فنڈامنٹلز ڈسکس کریں گے لیکن اگلے لیکچر سے ہم زیادہ ایکسائٹنگ چیزوں کو کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تو دیکھتے ہیں کہ آج کا ایجنڈا کیا ہے جیسے کہ آپ سلائڈ میں دیکھ رہے ہوں گے کہ as usual well review the previous lecture اس کے بعد دیکھیں گے کہ میموری مینجمنٹ ہوتی کیا ہے اور اس کا بیسک پرپز کیا ہے اس کے بعد ایک پروسیس جو آپ usually you take your source programs through جو کہ پروسیس ہوتا ہے کہ کمپلیشن کا پروسیس اور سورس کوڈ کیسے ٹرانسلیٹ ہوتا ہے ٹو ایکسیکیوٹیبل بائنڈری کوڈس یعنی ایکسیکیوٹیبل کوڈ کیسے بنتا ہے فرام سورس کوڈ سے in C C plus plus Java programming language to the binary executable code جو کہ مشین انڈرسٹینڈ کرتی ہے تو وہ ذرا دیکھ لیں گے process it is important to look at this process from the memory management perspective تو اس کی تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا as we go through today's lecture in اچھا اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ چیز دیکھ لیں گے ایڈریس بائنڈنگ کیا ہوتی ہے اچھا ایڈریس بائنڈنگ کا مطلب صرف یہ ہے کہ جو آپ کے پروگرام میں انسٹرکشنز اور ڈیٹا ہوتا ہے ان کو میمری لوکیشنز کے ساتھ بائنڈ کس وقت کیا جاتا ہے اس کے دو تین طریقے ہیں وہ طریقے ہم دیکھ لیں گے کہ کون کون سے ہیں اچھا اس کے بعد ایک آپ یہ بات کافی آپ نے سنی ہوگی لٹریچر میں دیکھی ہوگی آپ دوستوں سے سنا بھی ہوگا کہ جی لاجیکل ایڈریس ہوتے ہیں اور فزیکل ایڈریسز ہوتے ہیں لاجیکل ایڈریسز کو کئی دفعہ ورچوئل ایڈریسز بھی کہا جاتا ہے تو آج دیکھ لیں گے کہ لاجیکل ایڈریس کا کانسیپٹ کیا ہے لاجیکل ایڈریس سے فزیکل ایڈریس ٹرانسلیشن بڑے سمپل طریقے سے کیسے ہوتی ہے دو تین اگزامپلس اس کی دیکھ لیں گے اور جیسے جیسے ہم میموری مینجمنٹ کے ایشوز ڈسکس کرتے جاتے ہیں various techniques of memory management تو اسی لحاظ سے ہم دیکھیں گے کہ in a given in a particular memory management technique how are logical addresses translated into physical addresses لیکن آج صرف بڑی سمپل سے دو تین طریقے ہم دیکھ لیں گے اچھا اس کے بعد میموری مینجمنٹ کی بڑی سمپل سی دو تین طریقے ہیں ان پرٹیکولر ان کا پرپز یہ ہے کہ میمری کو افیشئنٹلی یوٹیلائز کیسے کیا جائے یا کس طرح میمری کو کم سے کم یوز کیا جائے ڈیورنگ پروگرام ایکسیکیوشنس تو اس میں تین چیزیں آج ہم دیکھ لیں گے ایک ہوتا ہے ڈائنیمک لوڈنگ دوسرا ڈائنیمک لنکنگ اور تیسرا ہے اوور لیز کا کانسیپٹ تو ان چیزوں کو تھوڑی سی ڈیٹیل میں دیکھ لیں گے تاکہ آپ کو اچھی انڈرسٹینڈنگ ان تینوں چیزوں کی ہو جائے اچھا اس کے بعد آج کے لیکچر کو ریکیپ کر لیں گے تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے کیا باتیں کی تھیں so just review of lecture twenty nine I'm sure you you recall that we talk about basically the last technique to handle deadlocks تین ٹیکنیکس ہم نے ڈسکس کی تھی ڈیڈ لاکس کو ہینڈل کرنے کی ایک تھی ڈیڈ لاک پریونشن کی دوسری تھی ڈیڈ لاک اوائڈنس کی اور تیسری تھی deadlock detection and recovery کی تو just to quickly review deadlock prevention میں you just make sure that at least one of the four necessary conditions for deadlock to be present اور to occur is prevented from occurring in the system deadlock avoidance میں آپ یہ کہتے ہیں کہ پروسیسز انفارمیشن دیں گے ڈیڈ لاک اوائڈنس ایلگردم کو کہ کون کون سے ریسورسز انہوں نے اور کتنے انسٹنس ہر ریسورس کے the process is may need during their execution تو اس انفارمیشن کو یوز کر کے الگودم جو ہے وہ میک شیور کرتا ہے کہ ڈیڈ لاکس کو اوائڈ کر دیا جائے یعنی ڈیڈ لاکس ڈونٹ اکر جب بھی کوئی ایسا احتمال ہو جائے کہ جی اس پرٹیکولر ریکویسٹ کو سرو کرنے سے کسی پروسیس کی طرف سے مثلاً پروسیس کہتا ہے جی مجھے ایک ڈسک ڈرائیو چاہیے اور ایک ٹیپ ڈرائیو چاہیے تو the algorithm says that after granting this request would the system stay in state where deadlocks are not possible اگر وہ ایسی اسٹیٹ میں سسٹم رہتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں سیف اسٹیٹ ہے تو ڈیڈ لاک اوائڈنس کا جس make sure that the system always remains in a safe state کیونکہ ان سیف اسٹیٹ میں چلا گیا تو ڈیڈ لاک پاسبل ہے ٹھیک ہے چاہے اچھا، اس کے متعلق سوچیں پچھلے دو لیکچر میں میں یہ بات نہیں کر سکا سوچیں کہ ہم نے بات کی تھی کہ ان سیف اسٹیٹ میں there is a possibility of a deadlock یعنی unsafe state does not imply a deadlock but it means there is a possibility آپ اس بات پہ سوچیں کہ کب پاسبلٹی ہوگی کہ ڈیڈ لاک نہ ہو انڈر واٹ سرکمسٹانس سوچیں اس کے متعلق if you have any questions send me I just want you to think about this first before I give you the answer اچھا یہ تو ہوگی ڈیڈ لاک پروینشن اور اوائڈنس کی بات اچھا تیسری ٹیکنیک جو ڈیڈ لاک ہینڈلنگ کی ہے جس کی ڈیٹیل میں ہم نے لاسٹ لیکچر میں بات کی تھی وہ ہے کہ ڈیڈ لاکس کو آپ اکر ہونے دیں سسٹم میں لیکن ایک ایلگودم چلائیں آپ جو کہ پیریوڈیکلی یا بیسڈ آن سم انفارمیشن وہ چلے اور دیکھے کہ سسٹم ڈیڈ لاک میں تو نہیں ہے یعنی ڈیڈ لاکس کو ڈیٹیکٹ کرے گا یہ ایلگودم اور اگر یہ اس کو پتا چلتا ہے کہ ڈیڈ لاک ہے سسٹم میں then some actions are taken to bring the system out of deadlock ٹھیک ہے تو اس سلسلے میں ہم نے دو باتیں کی تھیں ایک تو یہ تھا کہ ڈیڈ لاک ڈیٹیکشن الگودم ہو سکتے ہیں for resources with single instances ان کے لیے اس میں سمپلی یہ الگودم یہ کرتا ہے کہ ریسورس ایلوکیشن گراف جو ہے اس کو ہم نے کہا تھا کہ ایک enhanced version of resource allocation graph use کرتے ہیں جس میں ویٹ فار ایج کو ہم ایڈ کر دیتے ہیں which is the dock edge going from a process to resource which اس مینس کہ یہ پروسیس کسی وقت فیوچر میں اس ریسورس کو ریکویسٹ کر سکتا ہے جب پروسیس ایکچولی ریکویسٹ کر دیتا ہے تو this edge translates into the request edge ٹھیک ہے اور باقی ریسورس ایلوکیشن گراف اسی طرح کا ہوتا ہے تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ ہم ریسورس ایلوکیشن گراف کو لیتے ہیں اور اس کو کولیپس کر دیتے ہیں ویٹ فار گراف میں اور wait for graph simply processes کے درمیان ہوتا ہے یعنی اس گراف میں ریسورسز والے نوڈز نہیں ہوتے ورٹسز نہیں ہوتے the only vertices in this graph are for processes تو اگر ایک ایج ہو ایک پروسیس پی آئی سے پی جے کی طرف تو اس کا مطلب ہے کہ P I is waiting for a resource which is currently being held by P J ٹھیک ہے تو اگر ویٹ فار گراف میں ایک سائیکل ہو جائے تو اس کا مطلب ہے دز اے ڈیڈ لاک ٹھیک ہے اچھا ملٹیپل انسٹنس ریسورس ٹائپس کے اگر ہوں تو ہم نے ایک ایلگودم ڈسکس کیا تھا جو کہ which is very similar to the banker's algorithm جو کہ یوز ہوتا ہے ڈیڈ لاک اوائڈنس کے لیے اور اس ایلگودم میں ہم بیسکلی اس کو ایک سسٹم اسٹیٹ دے دیتے ہیں in terms of the process in the system there needs ان کی ان کی ایلوکیشنس کے کون کون سے ریسورسز اور کتنے انسٹنس ہر ریسورس کے ایلوکیٹ ہوئے ان کو اور پروسیسز کی ریکویسٹ کے ویکٹرز جو ہیں یہ اسٹیٹ uh, میں ہوتے ہیں plus the last information is کہ کرنٹلی اویلیبل uh, کتنے انسٹنس ہیں ہر ریسورس ٹائپ کے سو so اس کو ہم کہتے ہیں دا اویلیبل ویکٹر تو یہ الگ سمپلی دیکھتا ہے کہ جتنے ریکویسٹ ویکٹرز ہیں ان پروسیسز کے جو کہ سسٹم میں ہیں with available vector can we fulfil the request for all these processes in some order اگر تو یہ الگ کہتا ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے یہ then it means there is no deadlock اگر یہ دیکھتا ہے کہ سارے پروسیسز کی ریکویسٹ کو فلفل نہیں کیا جا سکتا ان اینی آرڈر تو اس کا مطلب ہے there is a deadlock in the system تو جب ڈیڈ لاک ہو جائے پھر کیا کرنا ہے ڈیڈ لاک کو سسٹم کو ڈیڈ لاک سے باہر نکالنا ہے تو وہ کیسے کرتے ہیں there are basically two things we can do one is process termination دوسرا ہے ریسورس پریمپشن کا پروسیس ٹرمینیشن میں ہم نے کہا کہ دو طریقے ہیں ایک تو یہ کہ جتنے پروسیسز ڈیڈ لاک میں انوالو ہیں یا سارے پروسیسز سسٹم میں ان کو ٹرمینیٹ کر دیں رائٹ دا بیٹر ویز کہ جتنے پروسیس انوالو ہیں ڈیڈ لاکس میں ان کو ٹرمینیٹ کر دیا جائے but sometimes the system it میں تھنک کہ جی ریسیٹ بٹن کو دبا دیں سسٹم ریبوٹ ہو جائے and everything would be fine اچھا جب سارے پروسیسز جو کہ ڈیڈ لاک میں انوالوڈ ہیں ہم کو ٹرمینیٹ آپ کر دیں گے اباٹ کر دیں گے تو دیر از اے ہیوج کاسٹ کیونکہ سارے پروسیسز نے کافی دیر سسٹم کو یوز کر لیا کافی ریسورسز کو یوز کر لیا they made lot lots of progress and many of them may be very close to to finishing their work تو اس کی کاسٹ کافی ہے پھر ہم نے کہا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ایک پروسیس کو ٹرمینیٹ کیا جائے one by one you terminate the process involved in the deadlock اور ہر ٹرمینیشن کے بعد دیکھیں ڈیٹیکشن ایلگم دوبارہ رن کریں دیکھیں کہ سسٹم میں ڈیڈ لاک ہے یا نہیں ٹھیک ہے this sounds better way of handling deadlocks bringing system out of deadlock لیکن اس کی کاسٹ اگر آپ you know if you really think about this more carefully اس کی پرہیپس ہو سکتا ہے زیادہ کاسٹ ہو جائے کیونکہ ہر پروسیس کے ٹرمینیٹ ہونے کے بعد کو ٹرمینیٹ کرنے کے بعد آپ ڈیڈ لاک ڈیٹیکشن الگم چلاتے ہیں overall cost may be more than terminating all of the process involved in the deadlock اچھا اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ جی آپ پروسیس ٹرمینیشن کریں یا ریسورسز کو پریمپٹ کریں ریسورسز کو کویمپٹ کرنے کے لیے آپ نے ایک پروسیس کو چوز کرنا ہے جس کے ریسورسز لے لیے جائیں گے اور دے دیے جائیں گے جو ایک اور پروسیس جو کہ ڈیڈ لاک میں انوالو ہے تاکہ ڈیڈ لاک سے سسٹم کو باہر لایا جائے in both of these techniques process termination اور ریسرچ پریمپشن میں ہم نے کہا کہ جس پروسیس کو بھی چوز کرنا ہے ہم نے جس کو یا ٹرمنیٹ کرنا ہے یا اس کے ریسورسز لینے ہیں اس کا طریقہ کیا ہوگا what criteria are we going to use تو وہ اس کی بات ہم نے کی فائنلی ہم نے یہ کہا کہ جب پروسیس کسی کو ایز اے وکٹم چوز کرنا ہے تاکہ اس سے ریسورسز لے لیے جائیں ایک تو اس کا کیا کرائیٹیریا کیا ہوگا دوسرا یہ ہے کہ جب ایک پروسیس سے ریسورس لے لیا جاتا ہے تو we have to take it back in time to a state where it did not have this resource تاکہ وہاں سے یہ پروگرس اپنی شروع کر سکے otherwise it can't continue at the current state اگر اس سے ریسورس ہی لے لیا جائے so this is called rollback ٹھیک ہے یہ ایک کاسٹ ہے اس کی ریسورس پریمشن کی ٹھیک ہے اچھا یہ باتیں ہم نے ساری کر لی ڈیڈ لاک ایشوز ہم نے ختم کر دیے آج اب دیکھتے ہیں اب you know starting with the next slide کہ میمری مینجمنٹ ہے کیا اس کا پرپز کیا ہے اور تھوڑی سی بڑی سمپل سی ٹیکنیکس دیکھ لیتے ہیں میموری مینجمنٹ کی okay so let's move on سب سے پہلے تو دیکھ لیں کہ میموری ہائر کی کیا چیز ہے میموری یعنی سسٹم میں کس قسم کی ہوتی ہے تو یہاں میں نے چار قسم کی میمریز کو لسٹ کی ہے جو کہ ایک سسٹم میں ہوتی ہیں number one very small extremely fast extremely expensive and volatile C P U registers یعنی آپ کو یاد ہوگا کمپیوٹر آرکیٹیکچر کا آپ نے کورس لیا ہوا ہے which is a requisite for this course کہ ہر سی پی یو کے اندر ہوتے ہیں سیٹ آف ٹیمپرری لوکیشنز وہ ایک طرح کی ایک میمری ہے it is within the C P U ٹھیک ہے تو اٹ از ایکسٹریملی فاسٹ ٹھیک ہے والٹل ہے یعنی جب پاور کو ٹرن آف کر دیا جائے تو ان کے کانٹینٹس لوز ہو جائیں گے بڑی ایکسپینسو ہوتی ہے یعنی ایک سی پی یو کے اندر اگر آپ نے زیادہ رجسٹر لگانے ہیں تو then it's going to be much more expensive than adding few locations in main memory for ہیوس ٹھیک ہے so this is the first type of memory دوسری ہے small very fast expensive and volatile cache cache memory کا بھی آپ نے پڑھا ہوگا کمپیوٹر آرکیٹیکچر کے کورس میں کہ آن چپ کیش بھی ہوتی ہے لیکن چپ کے باہر بھی کیش ہوتی ہے بٹ یہ بھی بڑی تیز میمری ہوتی ہے یعنی اس کی اسپیڈ بہت تیز ہے ایکسس ٹائم بہت تھوڑا ہے اس کے لیے بہت ایکسپینسو ہوتی ہے ٹھیک ہے اور والٹل ہوتی ہے جس طرح کے رجسٹرز ہوتے ہیں یعنی پاور ٹرن آف ہو گئی تو اس کے کانٹینٹس بھی یو لوز دا کانٹینٹس تیسری ہے hundred of megabytes of medium speed medium price volatile main memory یعنی تیسری ہے آپ کی جس کو ریم کہتے ہیں آپ random access memory which is a misnomer کیونکہ رام جو ہے وہ بھی رینڈم ایکسس ہے but this is what we call it آپ کی جو مین میموری ہوتی ہے آج کل آپ کے سسٹم جو ہنڈریڈ ٹوئنٹی ایٹ میں آ گیا ٹو ہنڈریڈ ففٹی سکس میں آ گیا فائیو ٹویلو میں آ گیا آپ کی سرور کلاس مشینز ہیں تو ون گیگ ٹو گیگ اور مے بی ایٹ گیگ اور اپ ٹو سکسٹین گیگ اگر آپ ہائی اینڈ سرور کمپیوٹر دیکھیں تو آٹھ سولہ سولہ گیگا بائٹس ان میں میمری ہوتی ہے perhaps more depending upon as to where you want to use them so یہ میمری جو ہے یہ آپ کی میڈیم اسپیڈ اس کی ہوتی ہے پرائز ریزنیبل ہوتی ہے آج کل تو in particular it's fairly cheap was a time when this memories used to be extremely expensive ٹھیک ہے اس کے بعد ہے hundred of gigabytes of slow cheap non volatile secondary storage یعنی آپ کی ڈسک ہو گئی ٹیپ ڈرائیو ہو گئی C D ROM and so on and so forth ٹھیک ہے سلو ہے very cheap but non volatile یعنی پرماننٹ آپ نے کوئی چیز اسٹور کرنی ہے such as and directories and folders and blah blah blah یو کین ڈو دیٹ اچھا یہ نارملی میموری ہائر میں ہم چیزیں لاتے ہیں یعنی registers cache main memory and secondary storage میرے خیال میں ایک اور اس میں ایڈ کر دینی چاہیے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انٹرنیٹ اسٹوریج یعنی انٹرنیٹ کے اوپر کتنی ریپوزیٹریز ہیں جن میں سے آپ چیزیں ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں یا ان میں اپلوڈ کر لیتے ہیں so internet is really another wonderful storage جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں تو یہ میمری ہار آر میں سب سے نیچے آئے گا یعنی almost free right as a user آپ یو نو یوز کر کے کوئی سرچ انجن کسی سائٹ پہ جا کے کوئی چیز ڈاؤن لوڈ کر دیتے ہیں there many sites available you can upload many things you students آج کل کافی میوزک کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں یا movies they can upload music اور download music and so on and so forth ٹھیک ہے تو یہ بیسکلی ہر آرکی میں پانچ قسم کی ادھر میمریز ہوں گی پھر ٹھیک ہے registers cache RAM hard drive یا سیکنڈ اسٹوریج ان جنرل اور انٹرنیٹ اسٹوریج اچھا جو چیپٹر نو اور دس میں جو ڈسکشن ہماری ہوگی وہ ہوگی مین میمری کے لیے یعنی مین میمری مینجمنٹ کی بات ہم شروع کر رہے ہیں اگلے آٹھ دس لیکچر میں ہم مین میمری مینجمنٹ کی صرف بات کریں گے اس کے بعد جب فائل سسٹمز کی بات شروع ہوگی تو will talk about second storage management also registers اور کیش جو ہے وہ ہارڈ ویئر کے تھرو مینج ہوتی ہے اچھا پرپز کیا ہے میموری مینجمنٹ کا ٹھیک ہے یہ سلائڈ میں آپ دیکھیں اگلی سلائڈ میں تو the purpose is to ensure fair secure orderly and efficient use of memory یعنی فیئر کا مطلب ہے یہ نہ کسی پروسیس کو زیادہ مل جائے کسی کو کم مل جائے سیکیور مینس کی ایک پروسیس اگر میموری میں لوڈ ہوا ہے نو ریمبر پہلے لیکچر میں نے سارا آپ کو پروسیس بتا دیا تھا sequence of of events which take place in order for you to a program یعنی آپ ڈسک سے اٹھایا جاتا ہے مین میموری میں ڈالا جاتا ہے سی پی یو اسٹیٹ کو سیٹ کر دیا جاتا ہے اور سی پی یو بلائنڈلی اگلی انسٹرکشن اٹھاتا ہے اس کو ڈیکوڈ کر کے ایکسیکیوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے رائٹ تو یہ پروسیسز میموری میں ہوتے ہیں تو سیکیور کا کیا مطلب کہ جب ایک پروسیس ایکسیکیوٹ کر رہا ہے نمبر ون کہ اس کو ہم نے میموری میں لے کے آئے لے کے جس جگہ اس کو لوڈ کیا we just want to make sure کہ کسی اور پروسیس کے اوپر نہ یہ لکھا جائے رائٹ right? ایک تو یہ ہو گیا پروٹیکشن یا سیکورٹی کا ایشو دوسرا یہ کہ جب یہ پروسیس ایکسیکیوٹ کر رہا ہو تو کوئی let it has it wants to update in its data region تو یہ نہ ہو کہ یہ اپ ڈیٹ کسی اور کے پروگرام کو کر دے یا it just tries to access memory which is not part of its process ٹھیک ہے ابھی میں ٹرم ڈیفائن کروں گا پروسیس ایڈریس اسپیس پہلے بھی میں نے کی ہوئی ہے کہ پروسیس ایڈریس اسپیس کیا ہوتی ہے region in the main memory which a process can access legally تو سیکورٹی اور پروٹیکشن کا یہ ایک اور ایشو ہے کہ جب ایک پروسیس کو چیز ایکسس کرنے لگتا ہے during its execution it should not be allowed to access anything outside its process address space ٹھیک ہے کون کرتا ہے یہ میمری مینیجر آرڈرلی کہ کب میمری ایلوکیٹ ہونی ہے کب ڈی ایلوکیٹ ہونی ہے کتنی ایلوکیٹ ہونی ہے کتنی ڈی ایلوکیٹ ہونی ہے سو سو آن فور ٹھیک ہے اور لاسٹلی کہ افیشئنٹ یوز آف میمری یہ نہ ہو کہ پروسیس کو تو چاہیے یو نو ٹین کے اور میمری ایلوکیٹ ہو جائے ہنڈریڈ کے right so you want to use memory very efficiently it is one of the expensive resources although کے چیپ ہیں آج کل but nonetheless it does cost fair amount of money ٹھیک ہے so you want to use it efficiently اور کوشش یہ کر رہیں گے کہ ایک پروسیس ایونچولی جب ہم ورچوئل میموری دیکھیں گے نا اس میں دیکھیں گے کہ کوشش ہے ہماری کہ پروسیس کا سائز جتنا ہو اس سے کم میموری میں اس کو ایکسیکیوٹ کر لیں this is the concept of virtual memory اس کو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح کرتے ہیں اس کی ایک بڑی بیسک سی ٹیکنیک جو ہے وہ آج ڈسکس کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ the end of the lecture ٹھیک ہے okay so this is the purpose of memory management اگلی سلائڈ میں دیکھ لیں کہ میں نے چیزیں لسٹ کر دی ہیں کہ میموری مینجمنٹ ہوتی کیا ہے تو تین چیزیں میں نے بتائی ہیں کہ میموری مینجمنٹ جو ہے it is keeping track of used and free space کہ کون کون سی میموری لوکیشنز یوز ہو رہی ہیں اس وقت اور کون کون سی فری ہیں اس کو فری اسپیس مینجمنٹ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے ایز وی موو الانگ دوسرا یہ کہ when where and how much memory to allocate and deallocate یعنی کب میمری ایلوکیٹ ہونی ہے فار گیون پروسیس کہاں ہوگی مین میمری میں کس جگہ اور کتنی میمری ایلوکیٹ ہونی ہے فار اے پروسیس اور یہ ڈی ایلوکیٹ بھی کب ہونی ہے this is the second purpose of memory management یا یہ دوسری چیز ہے جو میمری مینجمنٹ کے زمرے میں آتی ہے تیسری جو میں نے چیز لکھی ہے وہ ہے swapping process in and out of memory جب ہم اسکیجولنگ کی بات کر رہے تھے سی پی یو اسکیجولنگ کی تو اس میں ہم نے بات کی تھی medium short term scheduler medium term scheduler اور لانگ ٹرم اسکیجولر رائٹ آپ کو یاد ہوں گی یہ چیزیں تینوں ان پرٹیکولر شارٹ ٹرم جو پروسیس اسکیجولر ہے وہ کرتا ہے سی پی یو اسکیجلنگ یعنی ریڈی کیو میں جو پروسیس ہیں ان کو اسکیجول کرتا ہے C P U medium term scheduler ہم نے کہا تھا وہ ایسا اسکیجولر ہے جو کہ ایک پروسیس کو مین میموری سے لے کے ڈسک میں کسی جگہ رکھ دیتے ہیں فار سم ریزن وہ ایونٹس کیا ہیں وہ ہم نے ڈسکس کیے تھے پر ہیپس اس پروسیس نیڈ سم اور میموری اٹس ناٹ اویلیبل تو اس پروسیس کو ٹیمپرریلی ڈسک میں رکھا جاتا ہے کسی فکس لوکیشن پہ نون لوکیشن پہ اور بعد میں جب اس کی جو بھی نیڈس تھیں perhaps needed more memory which was not available at the time اب وہ اویلیبل ہے تو یہی میڈیم ٹرم اسکیجولر اس کو واپس مین میموری میں لے آئے گا آیا وہ اسی جگہ پہ ہوتا ہے مین میموری میں جہاں وہ انیشلی تھا جس وقت اس کو ڈسک پہ رکھا گیا تھا that's not necessarily you know needed ٹھیک ہے ڈپینڈس کہ ایڈریس بائنڈنگ کس وقت ہوئی تھی ٹھیک ہے تو اس کو جو لوکیشن ہے اس کو ہم سواپ اسپیس کہتے ہیں اور میڈیم ٹرم اسکیڈولر کا ایک اور نام ہے سواپر ٹھیک ہے تو یہ سواپنگ کی جتنی ایکٹیویٹی ہے swapping out and swapping in swapping out means کہ مین میموری سے ڈسک سواپ اسپیس میں رکھیں جا کے پروسیس کو سو آپ ان مینس واپس اس کو مین میموری میں لیں یہ بھی میموری مینیجر کا کام ہے اچھا اب یہ کرتے ہیں کہ جلدی سے دیکھ لیتے ہیں and just I am doing this just to make sure کہ آپ کا یہ کانسیپٹ آپ کے کلیئر ہیں before we go deeper into memory management کہ سورس کوڈس کو آپ جب اب you create a source code for in a particular language سے سی سی پلس پلس جاوا اس کو ایکسیکیوٹ بنانے کے لیے کون کون سے اسٹیپس کی ضرورت ہے تو اس سلائڈ میں میں نے وہ اسٹیپس جو ہے وہ لسٹ کر دیے ان دا گون آرڈر کہ پہلے آپ کمپائلر یا اسمبلر یوز کرتے ہیں یعنی اگر ہائر لیول لینگویج میں ہے تو آپ کمپائلر یوز کریں گے اگر اسمبلی لینگویج کا کوئی کوڈ آپ نے لکھا ہے تو اس کے لیے اسمبلر یوز کریں گے تو وہ اسمبل کر دیتا ہے اس کے بعد آپ لنکر یوز کرتے ہیں یا لنکج ایڈیٹر ٹو لنک پھر آپ پروگرام کو لوڈ کرتے ہیں اور وہ کون کرتا ہے وہ ایک آپریٹنگ سسٹم کا کوڈ ہے جس کو لوڈر کہتے ہیں وہ لوڈ کرتے ہیں آپ کے ایکسیکیوٹیبل مین میمری میں اور سی پی یو اسٹیٹ کو سیٹ کر دیتا ہے پراپرلی تاکہ سی پی یو پھر اس پروگرام کو ایکسیکیوٹ کر لے انسٹرکشن بائی انسٹرکشن تو اگلی سلائڈ میں میں نے اس کی ڈیٹیل بتا دی یہ this diagram is taken from the book کہ یہ اس تھوڑی سی ڈیٹیل اس سارے پروسیس کی so let's go go through this couple of things that I want to spend few minutes on کہ سورس پروگرام آپ کا دیا ہوا ہے کمپائلر یا اسمبلر یوز کر کے آپ اس کا آبجیکٹ کوڈ بنا دیں گے اچھا آبجیکٹ کوڈ کیا ہوتا ہے آبجیکٹ کوڈ جو ہے it is in the form of machine instructions right it is in the form of the instructions which the underlying C P U understands لیکن یہ ایکسیکیوٹیبل نہیں ہوتا ابھی ٹھیک ہے ہو سکتا ہے اس میں کچھ ایسے ریفرنسز ہوں جو کہ آپ کے پروگرام کے حصہ نہیں ہیں right may be some library calls perhaps ٹھیک ہے so object code is not executable یہ آبجیکٹ کوڈ دیا جاتا ہے لنکر کو یا لنکیج ایڈیٹر کو جو کہ بیسیکلی کرتا ہے کہ ایسے reference perhaps function calls for function which are not part of this particular file ان کو لنک کر دیا جائے آپ کے پروگرام کے ساتھ تو پھر بن جاتا ہے ایکسیکیوٹیبل یا اس کو لوڈ ماڈیول بھی کہتے ہیں یعنی یہ جو پروگرام ہے یہ اب ایکسیکیوٹ ہو سکتا ہے اب جب آپ پروگرام ایکسیکیوٹ کرتے ہیں may be by typing with a command line اور کلکنگ اور double clicking an icon یہ لوڈر یہ پروگرام لیتا ہے اس کو مین میموری میں لوڈ کر دیتا ہے اور وہ مین میموری یو نو کس جگہ پہ مین میموری میں this is all done by the memory manager اور اگر کوئی ایسی لائبریری کوڈز آپ نے یوز کیے تھے ٹھیک ہے such as the math library perhaps تو depending upon when the linking is actually done اگر تو اس کی دو چیزیں ابھی دیکھیں گے اسٹیٹک اور dynamic linking in static linking اس وقت جو لائبریری کوڈ ہے it would be loaded along with your program otherwise اگر ڈائنمک لنکنگ اگر یوز ہو رہی ہوگی تو لوڈر سسٹم لائبریریز کے کوڈ کو آپ کے پروگرام کا حصہ نہیں بنائے گا but this would be done dynamically when your program is executing static اور ڈائنمک لنکنگ کی میں ابھی تھوڑی اور بات کروں گے جسٹ کپل آف منٹس اچھا یہ پروسیس ہے کہ کس طرح آپ کا سورس کوڈ ایکسیکیوٹیبل کوڈ میں ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے جس کو بائنڈری کوڈ بھی کہتے ہیں اب جو ایشو میں ڈسکس کروں گا وہ ہے ایڈریس ایڈریس بائنڈنگ بائنڈنگ کا کا مطلب کیا اگلی سلائڈ میں آپ دیکھیں کہ binding instruction data to memory addresses یعنی آپ کے پروگرام میں جو انسٹرکشن اور ڈیٹا ہیں وہ میمری میں کس لوکیشنز میں ہوں گی کمپائل ٹائم بائنڈنگ ہو سکتی ہے لوڈ ٹائم بائنڈنگ ہو سکتی ہے اور ایکسیکیوشن ٹائم بائنڈنگ ہو سکتی ہے کمپائل ٹائم بائنڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ جب پروگرام کمپائل ہو رہا ہوگا the compiler is going to assign addresses to the various instruction data یہ اگلی سلائڈ میں اگر آپ دیکھیں تو this is has been described if you know at compile time where the process will reside in memory اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ میمری میں کس جگہ پہ پروسیس ریزائڈ کرے گا تو آپ کمپائل ٹائم پہ ایڈریسز بائنڈ کر دیں گے انسٹرکشنز اور ڈیٹا کو اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم ایپسلوٹ کوڈ جنریٹ کرتے ہیں by doing this and the process must reside in the same memory region for it to execute correctly یعنی پروسیس کو ہمیشہ اسی میمری ریجن میں انسٹرکشنز اور ڈیٹا کو جو ڈریسز بائنڈ کر دیے گئے ہیں انہیں لوکیشن پہ ہمیشہ لوڈ کرنا پڑے گا for the program to execute correctly یہ ہوگی کمپائل ٹائم بائنڈنگ دوسری ہے لوڈ ٹائم بائنڈنگ اس میں یہ ہے اگلی سلائڈ میں آپ دیکھیں تو کہ if the location of a process in memory is not known at compile time then the compiler must generate relocatable code in this case the final binding is delayed in load time and process can be loaded in different memory regions اچھا اس کا کیا مطلب ہے کہ جی لوڈ ٹائم بائنڈنگ اس کا مطلب یہ ہے کہ compiler does not assign memory locations to the various instructions and data یہ نہیں کہتا جی کہ فلاں انسٹرکشن جو ہے وہ میموری لوکیشن ہنڈریڈ میں ہوگی اس سے اگلی جو ایک اور انسٹرکشن ہے کوئی وہ ٹو ہنڈریڈ میں ہوگی ڈیٹا جو ہے وہ لوکیشن تھری ہنڈریڈ میں ہوگا and so and so forth the compiler doesn't do that ٹھیک ہے لوڈ ٹائم پہ لوڈر جب پروگرام کو لوڈ کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت یہ ایڈریس بائنڈنگ ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایڈریسز بائنڈ کیے جاتے ہیں انسٹرکشن اور ڈیٹا کے ساتھ وہ ری لوکیٹیبل ہیں یعنی انسٹرکشن اور ڈیٹا ریلوکیٹیبل ہیں کیونکہ لوڈ ٹائم پہ اسائن ہو رہے ہیں اس کا مطلب جہاں بھی پروگرام لوڈ ہو رہا ہوگا اسی حساب سے انسٹرکشنز اور ڈیٹا کو ایڈریسز اسائن کر دیے جائیں گے تو آپ کا program which in case of compile time binding must be loaded in in a particular area the memory for it to execute correctly. In case of load time binding, that's not the case. آپ کا پروگرام کسی میمری ریجن میں لوڈ ہو سکتا ہے اور کیونکہ ایڈریس یہ ریلوکیٹیبل کوڈ ہے لوڈ ٹائم پہ بائنڈ ہوتے ہیں اس لیے یہ پروگرام کسی بھی میمری ریجن میں لوڈ کر کے اس کو ایکسیکیوٹ کرا لیا جاتا ہے correctly so this is load time binding تیسری ہے ایکسیکیوشن ٹائم بائنڈنگ تو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے then I explain it execution time binding means if the process can be moved during its execution from one memory region to another then binding must be delayed until run time and special hardware must be available for this to work اچھا اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کیس میں ہو سکتا ہے ڈیورنگ ایکسیکیوشن پروسیس ایک جگہ سے دوسری جگہ میموری میں موو کر دیا جائے اس کی ایک میں نے ابھی اگزامپل آپ کو تھوڑی دیر پہلے دی تھی کہ جب ایک پروسیس کو سواپ آؤٹ کیا جاتا ہے and then it is swap back in it is not necessarily the case کہ یہ اسی جگہ پہ آ کے اس کو واپس رکھا جائے گا میمری میں اگر یہ آپ کو کرنا ہے تو ایڈریس بائنڈنگ ایکسیکیوشن ٹائم پہ ہونی چاہیے اگر کمپائل ٹائم پہ ہو گئی ہے تو پروگرام کو ہمیشہ ایک ہی میمری ریجن میں لوڈ کرنا پڑے گا for it to execute correctly load time binding ہوئی ہے وہ بھی ایک ہی دفعہ ہوتی ہے but it happens at the load time not at compile time اور اگر آپ کو ایک پروسیس کو سواپ آؤٹ کرنے اور اس کی ایڈریس بائنڈنگ لوڈ ٹائم پہ ہوئی تھی جب اس کو سواپ بیک ان کیا جائے گا مین میموری میں تو it must go back to the same memory region otherwise its execution is not going to be correct ٹھیک ہے سو موسٹلی ہم دیکھیں گے کہ جو آج کل کے uh, ہیں سافٹ کمپائلرز ہیں they generate addresses which are relocate یعنی جو پروگرام بائنڈری کوڈ جنریٹ ہوتے ہیں دے ری ٹائم اور ہوتی ہے یعنی کسی وقت بھی ایک پروسیس کو اٹھا کے ایک میموری ریجن سے دوسرے میں لوڈ ہم موو کر سکتے ہیں and the program is still going to execute correctly ٹھیک ہے سو یہ تین طریقے ہو گئے ایڈریس بائنڈنگ کے اگلی سلائڈ میں دیکھیں very very important concept of logical and physical addresses اچھا جیسے آپ سلائڈ میں دیکھے ہوں گے کہ لاجیکل ایڈریس جو ہے it is an address generated by the process slash C P U اکثر آپ لٹریچر میں یہ دیکھیں کہ C P U generated address جو ہے it is called a logical address basically جو پروسیس ایکسیکیوٹ کر رہا ہوتا ہے وہ جب ایڈریس کو جنریٹ کرتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں logical address and it refers to an instruction اور ڈیٹا ان دا پروسیس کہ اس پروسیس کے اندر جب ایکسیکیوشن ہو رہی ہے کسی پروسیس میں تو کس جگہ پہ کوئی انسٹرکشن یا ڈیٹا ہے یہ ایڈریس اس کو ریفر کر رہا ہوتا ہے within the address space of the process اچھا فزیکل ایڈریس کیا ہے it is an address for the main memory location with the instruction اور ڈیٹا ریزائڈ اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ لاجیکل ایڈریس یہ ہے کہ اگر آپ کی یہ پروسیس ایڈریس اسپیس ہے right this is the process executable code یہ جب ایکسیکیوٹ کر رہا ہے پروسیس تو it refers to some instruction اور سم ڈیٹا پر ہیپس تو اس انسٹرکشن یا ڈیٹا کا کوئی ایڈریس دے گا کہ میں اس پرٹیکولر انسٹرکشن کو ریفر کر رہا ہوں وہ ایڈریس جو ہوگا وہ ہوگا لاجیکل ایڈریس اس کو ورچوئل ایڈریس بھی کہتے ہیں اچھا اب یہ تو ہے کہ میں نے کہا کہ یہ ایک پروسیس ایڈریس بیس ہے کچھ یہ پروسیس ہے now process is in the main memory somewhere right تو پروسیس جب ایکسیکیوٹ کر رہا ہے تو اپنے حساب سے وہ ایڈریس جنریٹ کر رہا ہے کہ میں اس پرٹیکولر انسٹرکشن کو ریفر کر رہا ہوں یا یہ انسٹرکشن فیچ کرنی ہے یا یہ ڈیٹا جو ہے اس کو ریڈ کرنا ہے اینڈ سو آن لیکن کیونکہ یہ پروسیس میمری میں ہے تو جو ایڈریس یہ پروسیس جنریٹ کر رہا ہے logical address it must be translated to an address for the main memory جہاں پہ یہ پرٹیکولر انسٹرکشن یا ڈیٹا ریزائڈ کرتا ہے اور جہاں پہ یہ انسٹرکشن اور ڈیٹا ریزائڈ کرتا ہے مین میمری میں اس کو کہتے ہیں physical address of that instruction اور ڈیٹا تو یہ ہمیشہ ہوگا کہ کوئی بھی میموری مینجمنٹ ٹیکنیک آپ یوز کر رہے ہوں C P U logical address generate کرتا ہے اور سی پی یو کی یہ ایک piece of hardware C P U کے اندر ہی ہوتی ہے جو کہ اس لاجیکل ایڈریس کو فزیکل ایڈریس میں ٹرانسلیٹ کر دیتی ہے اس حصے کے سی پی یو کو ہم کہتے ہیں میموری مینجمنٹ یونٹ ٹھیک ہے اس کو میں ابھی فارمل بھی بتا دوں گا تو یہ آئی ہوپ کہ دس از کلیئر کہ لاجیکل ایڈریس کیا ہوتا ہے اور فزیکل ایڈریس کیا ہوتا ہے اچھا ایک اور چیز جو اگلی سلائڈ میں بھی آپ دیکھ لیں گے I think I need to explain it here کہ جتنے لاجیکل ایڈریس ایک پروسیس جنریٹ کر دیتے ہیں یا کر سکتے ہیں so the set of logical address which a process can generate they comprise what is known as the logical address space for the process ٹھیک ہے اور کورسپونڈنگلی جتنے فزیکل ایڈریسز ان لاجیکل ایڈریسز کے حساب سے آئیں گے the set of physical addresses comprise the physical address space for the okay now generally speaking ہم یہ بھی بات کرتے ہیں کہ جی سسٹم کے اندر فزیکل ایڈریس اسپیس اس کا مطلب بیسیکلی ہوتا ہے کہ مین میمری کا کیا سائز ہے کتنی بائٹس ہے مین میمری میں اور پھر یہ ہم کہتے ہیں جی logical address space as allowed by a C P U تو وہ ہوتا ہے کہ ایک کتنا بڑا ایک پروسیس ہو سکتا ہے so the logical address space the maximum logical address size as supported by a C P U is known as the logical address space for the C P U یعنی وہ کتنا بڑا پروسیس کو رن کرنے کی اجازت دیتا ہے یہ کتنے زیادہ ایڈریسز وہ الاؤ کرتا ہے پروسیس کو جنریٹ کرنے کی اس کی زیادہ ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے جب ہم پیجنگ اور سیگمنٹیشن کو ڈسکس کریں گے اگلی سلائڈ میں میں نے یہ ڈسکرائب کر دیا ہے کہ اگین کہ لاجیکل ایڈریس اسپیس کیا ہوتی ہے اور فزیکل ایڈریس اسپیس کیا ہوتی ہے so again the set of all logical generated a process comprise its logical address space and the set of physical addresses corresponding to these logical comprise the physical address space for the process اور اگلی سلائڈ میں میں نے وہی بات کی ہے جو ابھی میں نے ویسے کی تھی run mapping from logical to a piece of C P U hardware called memory management اچھا اگلی سلائڈ میں میں چاہتا ہوں کہ اگلی دو تین سلائڈ میں ایک دو ایگزامپلز لے لیں کہ لاجیکل کا کانسیپٹ کیا ہے اور فزیکل ایڈریسز لاجیکل ایڈریسز سے کیسے ٹرانسلیٹ کیے جاتے ہیں یعنی how do you translate logical address physical address examples میں ایک تو جنیرک سے ایگزامپل میں دے رہا ہوں ایک دے رہا ہوں ایگزامپل کیونکہ آپ نے کمپیوٹر آرکیٹیکچر کے کورس میں انٹل کے C P U instruction set کی بات کی ہے تو دوسری اگزامپل میری ہوگی انٹل سی پی یو کے حساب سے تو اس سلائڈ میں دیکھ لیں کہ ہم ایک یوز کر رہے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں base register and we call it the relocation register the value in the relocation register is added to every address generated by user process at the time it is sent the memory یعنی اس ایگزامپل میں سی پی یو یا پروسیس لاجیکل ایڈریس جنریٹ کرتا ہے ہر لاجیکل ایڈریس کو میں ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں the value of the relocation register اور جو بھی سم آتا ہے that is the physical address corresponding to this logical address okay اچھا اگلی سلائڈ میں دیکھیں تو یہ ایک ڈایاگرام آپ کو نظر آئے گی which explains what I just said کہ C P U logical address generate کرتا ہے اس کیس میں ہم اسیوم کرتے اسڈریس ہے three forty six relocation register کی ویلو ہے fourteen thousand this indicates this tells us where this process this executing process which has generated the logical address three forty six wait does this process start in the main memory یعنی پروسیس کی اسٹارٹنگ لوکیشن کیا ہے مین میموری میں یہ ری لوکیشن رجسٹر ہمیں بتا رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس کی ریل اسٹارٹنگ ایڈریس کیا ہے fourteen thousand address in the memory so byte number fourteen thousand is where the first byte for the process resides تو اس میں جب ہم ایڈ کر دیتے ہیں logical address three forty six تو ہمیں فزیکل ایڈریس مل جاتا ہے fourteen thousand three hundred forty six اور یہ ٹرانسلیشن جیسے کہ آپ ڈائگرام میں دیکھ رہے ہوں گے it is done with the memory management unit by the memory management unit اور جو physical address fourteen thousand three hundred forty six the this takes location which contains the data اور the instruction the exec process was referring to when it generated the logical address three forty six so جو پروسیس نے ایکسیکیوٹ کی ایک انسٹرکشن ایکسیکیوٹ کی اس میں جو لاجیکل ایڈریس جنریٹ ہوا یا پروگرام رن کر رہے ہیں ایک لاجیکل ایڈریس جنریٹ ہوا اس پروسیس ایڈریس اسپیس میں تھری فورٹی سکس سو یہ کسی انسٹرکشن یا ڈیٹا کو اس پروسیس میں ریفر کر رہا ہے جو کہ ایکچولی میمری میں کہیں ہوگی تو اس تھری فورٹی سکس کورسپونڈنگ کس میموری لوکیشن میں یہ انسٹرکشن یا ڈیٹا ہے it is we get this in this scheme of things by adding three forty six to the contents of the relocation register and that tells us which memory location contains this instruction اور data being referred to by the logical address 346 okay اچھا جی یہ تو ایک ایگزامپل ہوگی جنیرک سی ایگزامپل ہے کیونکہ آپ نے base offset addressing discuss کی ہوئی ہے اپنے کمپیوٹر آرکیٹیکچر اسمبلی لینگویج کے کورس میں so this should make you know good sense کہ بیس آپ کا جو رجسٹر ہے اس کیس میں ہم کہہ رہے ہیں ریلوکیشن رجسٹر ہے آف سیٹ کیا ہے آپ کا لاجیکل ایڈریس ہے اگلی ایک ایگزامپل میں دے رہا ہوں اگلی سلائڈ میں دیکھیں تو کہ انٹل کا جو eighty eighty six C P U تھا اس میں جو logical address of the next instruction specified by the value of instruction pointer اور یہ اکثر سی پی یوز میں یہی ہوتا ہے کہ انسٹرکشن پوائنٹر جو ہے وہ پوائنٹ کرتا ہے کہ اگلی انسٹرکشن کدھر ہے انٹل ایٹی ایٹی سکس میں the physical address for the instruction is computed by shifting the code segment register جس کا نام سی ایس ہے left by four bits and adding the value of the instruction point to it یعنی انٹل ایٹی ایٹی سکس میں کیا ہوتا ہے کہ انسٹرکشن پوائنٹر میں جو ویلو ہوتی ہے it is the address for the next instruction to be fetched for this program so instruction pointer کی ویلو کو ہم کہتے ہیں this is the logical address for the next instruction to be fetched and recorded and executed وہ میمری فزیکل میمری میں مین میمری میں کس جگہ پہ ہے in order to compute that location address ایک ہمارا رجسٹر ہوتا ہے سیگمنٹ رجسٹر جس کو کہتے ہیں کوڈ سیگمنٹ رجسٹر اس کی ویلو کو شفٹ لیفٹ کر دیتے ہیں by four bits and we add the value of instruction point to it and that gives us the physical address for this next instruction to be fetch decoded and executed اچھا اگلی سلائڈ میں میں نے یہ بھی پکٹوریلی آپ کو دکھا دی ہے کہ C P U logical address generate کر رہا ہے میمری مینجمنٹ یونٹ جو اس سی پی یو کا ہے وہ کوڈ سیگمنٹ رجسٹر کی ویلو کو ملٹیپلائی کرے گا by two the power four اور یہ آپ کو I'm sure you recall this from your logic design course کہ جب بھی کسی ویلو کو ٹو دا پار فور یا ٹو دا پار این سے ملٹیپلائی کیا جاتا ہے then we are essentially that value left by n bits تو اس کیس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ contents of the code segment register multiplied by two to the power four which essentially means shift left the contents of the code segment register by 4 bits and then memory manage unit میں ایک ایڈر ہے جو کہ ایڈ کرے گا لاجیکل ایڈریس اس میں and will get the physical address for the corresponding logical address اس کی ایک ایگزامپل آپ دیکھیں اگلی سلائڈ میں اچھا اس سلائڈ میں میں نے آپ کو ایک سیمپل لاجیکل ایڈریس دے دیا and note that the logical address in eighty eight is is six sixteen bit یعنی آئی پی رجسٹر کا سائز سکسٹین بٹ ہے سی ایس رجسٹر کا سائز بھی سکسٹین بٹ ہے انسٹرکشن پوائنٹر کی جو کرنٹ ویلو ہے ان is zero B one zero code segment register کی ویلو ہے D zero zero zero hex اچھا اب Intel two eighty eighty six میں یہ کیسے ٹرانسلیٹ ہوگا from logical to physical code segment کی ویلو جو ہے ڈی زیرو زیرو زیرو اس کو شفٹ لیفٹ کر دیں گے by four bits and we'll add the value of I P which is zero B one zero hex تو جب ان کو ایڈ کر دیں گے تو ہمیں نیٹ ریزلٹ کیا ملے گا D zero B one zero right in hexadecimal اچھا آئی پی رجسٹر کا سائز ہے sixteen bits C S register کا سائز بھی سکسٹین بٹس ہے لیکن جو فزیکل ایڈریس ہمیں ملا ہے یہ کتنا بڑا ہے کیونکہ پانچ ہیکس ڈیجٹس ہیں اس میں so it size must be twenty bits یعنی لانجیکل ایڈریس ہمارا سکسٹین بٹ کا ہے اور فزیکل ایڈریس جو ہے وہ ہے ٹوینٹی بٹس کا so in this case we are seeing we are translating a smaller logical address into a larger physical address normally آپ دیکھیں گے ایز وی موو لانگ آج کل کے جو سینیریو میں یہ ہے کہ لاجیکل ایڈریس آپ کا بہت بڑا ہوگا اور فزیکل ایڈریس چھوٹا ہوگا یعنی جو سی پی یوز ہیں contemporary C P Us they allow you to have a larger process address space logical address space لیکن میمری سائز جو ہے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا نہ ہو but you still want to be able to execute such processes so generally آج کل میں یہ ہوتا ہے کہ لاجیکل ایڈریس بڑا ہوتا ہے کورسپونڈنگ فزیکل ایڈریس جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے how does that how that works we'll talk about that as as we we move forward so I hope this concept of logical address and physical clear also the logical address space and physical space concept is clear and very simple ways of getting logical addresses translated physical addresses this is also clear and these are practical examples these are not hypothetical examples Intel two eighty eighty six was one of the very popular C P Us اور ابھی بھی اس آرکیٹیکچر کے اس سی پی یو کے پروگرام جو لکھے ہوئے ہیں they are being supported by the current P four C P Us and so on یہ بات ہوگی اچھا اس میں آخری اسی سلائڈ میں آپ دیکھیں تو آخری بلٹ ہے کہ size of logical and physical address spaces کیا ہوں گے لاجیکل ایڈریس اسپیس کا لاجیکل ایڈریس کا سائز میں نے بتا دیا کہ سکسٹین بٹ ہے تو اس میں بیسیکلی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کتنا بڑا یہ سیگمنٹ ہو سکتا ہے کوڈ سیگمنٹ کا تو آپ دیکھیں کہ اگر 16 بٹ ایڈریس ہے تو set of possible logical addresses کتنے بن سکتے ہیں this would be two the power 16 یعنی آپ کا کوڈ سیگمنٹ سائز جو ہے ٹو دا پار 16 ہو سکتا ہے which is 64 four K and I am sure you knew that from your computer architecture assembly language course physical address کیونکہ ٹوینٹی بٹ کا ہے تو کتنے پاسبل سیٹ آف ایڈریسز ہو سکتے ہیں two the power twenty therefore one meg اب دیکھ لیتے ہیں کہ ایک بڑی سمپل سی ٹیکنیک کے میموری کو کس طرح ہم ایفیشنٹلی یوز کر لیں اس کی ایک ٹیکنیک ہے ڈائنمک لوڈنگ تو ڈائنمک لوڈنگ میں کیا ہوتا ہے کہ with with this loading routine is not loaded into the main memory until called دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ all routines are kept on the disk in relocatable format یعنی میموری میں ان کو جب لوڈ کیا جائے تو کسی جگہ پہ بھی جا کے ان کو لوڈ کر سکتے ہیں they will still run fine تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ the main program is loaded into memory and is executed یعنی کہہ یہ ہم رہے ہیں کہ let me give you an example کوئی بھی آپ جب سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں let a you are using Word تو کتنی آپشنز اس کی یوز کرتے ہیں آپ you know I don't use too many options آپ نے کمپوز کرنا ہے ڈاکیومنٹ آپ نے میں بھی کوئی حصہ بولڈ کرنا ہے کوئی انڈر لائن کرنا ہے کوئی ٹیلکس کرنا ہے کچھ فونٹس یوز کرنے ہیں کوئی پوائنٹ سائز یوز کرنے ہیں right right? So many other options that you can use in Word so many other facilities in Word application that you can use but normal users don't use all of those features تو اس لیے جب ورڈ کو لوڈ کیا جاتا مین میموری میں so that you could word process a document وہ سارے کا سارا لوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے جب بھی آپ کو ضرورت پڑے کوئی چیز کرنے کی کورسپونڈنگ کوڈ کو لوڈ کر دیا جائے میموری میں this is what we do in dynamic loading کہ جب بھی کوئی سافٹ ویئر کا پرٹیکولر فنکشن یوز کرنا ہو only then load the corresponding code دوسری یہ اس میں ہوتا ہے کہ there are many error handling routines which are not normally needed تو ان کو تب ہی لوڈ کرنا چاہیے جب پرٹیکولر ایرر آ گیا تو روٹین ٹو ہینڈل دیٹ یا code to handle that should be load in the memory at that time تو اس کو کہتے ہیں ڈائنامک لوڈنگ اب دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے پروز اینڈ کانس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کے ہیں تو اگلی سلائڈ میں دیکھیں کہ ایڈوانٹیجز میں نے لکھا ہے کہ potentially less time needed to load a program کیونکہ سارا کوڈ لوڈ نہیں ہوگا تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ کم وقت لگے دوسرا ہے potentially less memory space needed کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہم جو روٹینز پروگرام کا حصہ ہیں وہ ہمیں میمری میں لوڈ ساری کی ساری نہ کرنی پڑے میں نے بورڈ کی ایگزامپل دی بہت زیادہ اس کی آپشنز ہیں ہم تو بڑی تھوڑی سی اس کی یوز کرتے ہیں تو therefore if you don't load all of the Word executable تو ہو سکتا ہے کہ بڑی تھوڑی میموری میں ہم اس کو ایکسیکیوٹ کر لیں کیونکہ موسٹلی اس کا حصہ اس کو ضرورت نہیں پڑے گی when a particular typical user uses Word disadvantage کیا ہے کہ یہ رن ٹائم ایکٹیویٹی ہے جب پروگرام رن کر رہا ہو تو آپ دیتے ہیں کوئی لیتے ہیں روٹین ریلوکیٹیبل فارمیٹ میں اور اس کو ڈسک سے لے کے میموری میں ڈالتے ہیں so that its code could be accessed it is happening at run time اور ڈسک ایکسس جو ہے ایکسپینسو ہوتی ہے کیونکہ یہ میکینیکل موومنٹ انوالو ہوتی ہے اس میں اور رن ٹائم پہ جب یہ ہو رہا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ آپ آئیو کر رہے ہیں ڈسک کے ساتھ وچ از ٹائم کنزیومنگ تو this is a disadvantage of dynamic loading اچھا ایک اور چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈائنیمک لنکنگ اس کا بھی پرپز یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ہم تھوڑی میموری میں پروگرام کو رن کر لیں تو دو طرح کی لنکنگ ہوتی ہے ایک میں نے جیسے پہلے بتایا کہ اسٹیٹک لنکنگ سلائڈ میں اگر آپ دیکھیں تو in static linking system language libraries are linked at compile time and like any other object module are combined by the loader into the binary image جیسے آپ ابھی وہ ڈائگرام جو دیکھی تھی نا کہ سورس کوڈ سے ایکسیکیوٹیبل کیسے بنتا ہے تو اسٹیٹک لنکنگ میں ہوتا ہے کہ لنکر جو سسٹم لائبریریز کا کوئی فنکشن آپ نے یوز کیے میں بی میتھ لائبریری کا اسٹرنگ لائبریری کا so so at load time they are made part of your program تو یہ آپ کے پروگرام کا حصہ بن جاتے ہیں تو پروگرام آپ کا بلوڈ کر جاتا ہے کافی بڑا بن جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کو نظر نہیں آتا جب آپ پروگرام لکھ رہے ہوں کیونکہ آپ سمپل یوز کر لیتے ہیں let's say a power function of the math library ٹھیک ہے بٹ اس کا سائز بڑا ہو جاتا ہے اچھا یہ ہوتا ہے اسٹیٹک لنکنگ اگلی سلائڈ میں دیکھیں ڈائنامک لنکنگ کیا ہوتی ہے in dynamic linking linking is postponed until run time run time پہ جا کے لائبریری کے ماڈیولز لنک ہوتے ہیں library call is replaced by a piece of code called stub which is used to locate memory resident library routine اگلی سلائڈ میں دیکھ لیں تو دو چیزیں میں لکھ رہا ہوں کہ during execution of a process stub is replace by the address of the relevant library code and the code is executed. Second point is if library code is not in main memory it is loaded at this time یعنی کہ ہم یہ رہے ہیں کہ جب ڈائنمک لنکنگ یوز کرتے ہیں تو کمپائلر جو پروسیسز جو جو فنکشن کال ہوتے ہیں لائبریری کے ان کو ریپلیس کر دیتا ایک پیس آف کوڈ سے کال اسٹب تو اسٹب جو ہے جب پروگرام ایکسیکیوٹ ہو رہا ہو تو اسٹب ایکسیکیوٹ ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں دو چیزیں کہ یہ پروگرام جو فنکشن کال ہے لائبریری کی کال ہے کوئی اس کا کوڈ کا جو ایڈریس ہے وہ جس کا جس جگہ بھی مین میموری میں کوڈ پڑا ہے اس کا ایڈریس اسٹب کو ریپلیس کر دیتا ہے اور پھر وہ کوڈ ایکسیکیوٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے سو اسٹب جو ہے is replace by the address of the library code to be executed and then that code executes اور اگر وہ لائبریری کوڈ مین میموری میں نہیں ہے تو operating system brings it into the main memory لیکن ایک ہی دفعہ یہ کوڈ میموری میں لایا جاتا ہے calls to the same library function do not involve this loading bringing this program library routine from the disk into the main memory اچھا یہ ڈائنمک لنکنگ ہے اس کے دیکھ لیتے ہیں ایڈوانٹیجز اور ایڈوانٹیجز کے ہیں ایڈوانٹیجز ڈائنمک لنکنگ کے اگلی سلائڈ میں اگر دیکھیں تو تین میں نے لسٹ کیے ہیں کہ potentially less time needed to load a program وہی بات جو ڈائنمک لوڈنگ میں ہم نے کی تھی ہو سکتا ہے کوئی لائبریری کوڈ کال ہی نہ ہو during the execution of this program تو اس کی ضرورت نہیں ہوگی مین میموری میں لانے کی دیر فور ٹائم جو ہے کم لگے گا and with the same token potentially less memory space needed کہ اگر کسی لائبریری کوڈ کو ہم نے کال ہی نہیں کیا اس کو میمری میں نہیں لائیں گے therefore we are going to save memory space تیسری یہ ہے کہ ڈائنامک لنکنگ میں جو لائبریری کا کوڈ ہے it doesn't become part of your executable at compile time تو ڈسک اسپیس بھی کم یوز ہوگی اگلی سلائڈ میں دیکھ لیتے ہیں کہ ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں ایک بیسکلی ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ it's a time consume run time activity resulting in slow program execution وہی بات جو میں نے ڈائنمک لوڈر لوڈنگ کے متعلق کی تھی لیکن اس میں اسپیسیفکلی ہم بات کر رہے ہیں سسٹم شیئرڈ لائبریریز کوڈس کی not any other functions which are you know part of this particular program written by you yourself so یہ ٹائم کنزیومنگ ایکٹیویٹی ہوگی جو رن ٹائم پہ ہوگی and it would make your program run slower real quickly G C C compiler آپ یوز کر رہے ہیں normally by default the G C C compiler generates it does dynamic linking static linking اگر آپ کرنا چاہیں تو then you need to use the flag dash static اس کے متعلق بڑی انٹرسٹنگ سی ایک اسٹوری ہے ناٹ اسٹوری ہے event which I'll talk about next time because we are running out of time نا so just to recap as to what we do day we basically are talking about the memory management issues memory management کے ایشوز میں میں نے کہا کہ دو چیزیں ہم کریں گے ایک تو یہ ہے کہ میمری کو مینج کیسے کیا جاتا ہے you know for efficient secure and fair use of main memory ایک وہ چیز ہے دوسری یہ کہ ورچوئل میمری کیا چیز ہے تو چیپٹر نائن میں میں نے کہا کہ we'll talk about memory management only and in chapter ten will talk about virtual memory تو میموری مینجمنٹ کی ہم نے بات کی کہ اس کے بیسکلی جو اس کا پرپز ہے وہ ہے ٹو میک شیور کہ is used in a fair secure orderly and efficient manner آج ہم نے اب اس میں ایشو ہوتے ہیں کہ جی کب میموری الوکیٹ کی جائے پروسیس کو کتنی کی جائے کس جگہ مین میموری میں کی جائے کب میموری ڈی ایلوکیٹ کی جائے جس ٹو کیپ ٹریک آف کہ کون کون سے میموری کے حصے اس وقت اویلیبل ہیں کون کون سے میموری کے حصے ابھی یوز ہو رہے ہیں یہ سارا کام میموری مینجمنٹ میں ہوتا ہے پھر ہم نے بات کی لاجیکل اور فزیکل ایڈریسز کی لاجیکل ایڈریسز کا میں نے کہا کہ ایڈریس ہے جو سی پی یو جنریٹ کرتا ہے physical address we obtain it by translating the logical address physical address اس کی دو میں نے ایگزامپلز آپ کو دے دی ایک جنیرک ایگزامپل تھی بائی یوزنگ اے بیس اور ریلوکیٹ ریلوکیشن رجسٹر دوسری میں نے Intel eighty eighty six architecture کی جس میں ہم نے کوڈ سیگمنٹ رجسٹر یوز کیا اور انسٹرکشن پوائنٹر یوز کیا and then we saw how we translate logical address which is in the instruction pointer to physical address which involves use of the code segment register content shifted left by four bits and then adding the instruction point value to it یہ بات کی اور پھر میں نے کہا کہ very simple ways of efficiently using main memory are dynamic loading اس کی تھوڑی سی بات کر لی just to make sure you understand what the concept is and at the end we talk about dynamic linking اس میں میں نے دو چیزیں ایکسپلین کر دیں کہ اسٹیٹک لنکنگ کیا ہوتی ہے ڈائنامک لنکنگ کیا ہوتی ہے اور دونوں کے پھر ڈائنامک لوڈنگ کے اور ڈائنامک لنکنگ کے دونوں کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کی بات کر لی آج وقت نہیں ملا کہ میں اوور لیز کو ڈسکس کر سکوں ان شاء اللہ will do that next time along with other techniques for handling for doing memory management all that next time ان شاء اللہ انٹل دین السلام علیکم